ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اپنے فائدے کے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دنیا و آخرت کے مفاد تجارت وغیرہ کا بھی لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھانو میں فرمایا لئی علیہ مربی قوم یعنی موسم حج میں تجارت کرنا ممنوع نہیں مقررہ دنوں سے مراد الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یعنی ابتدائی دس دن صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ فرماتے ہیں کسی دن کا عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں یعنی اشراد الحجہ کے دس دنوں کے عمل سے افضل نہیں لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں فرمایا جہاد بھی نہیں بجز اس مجاہد کے عمل کے جس نے اپنا جان و مال اللہ کے راہ میں کھپا دیا ہے صحیح بخاری میں میں نے اس حدیث کو اس کی تمام سردوں کے ساتھ ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے انہی دس دنوں کی قسم اللہ نے سور فجر کی آیت نمبر دو ولیال نعشر کی آیت میں کھائی ہے بعض سلف کہتے ہیں سور عراف کی آیت نمبر بیالیس و اطبم بعشرین سے مراد بھی یہی دن ہے سورن ابی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے سے رہا کرتے تھے بخاری میں ہے ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں بازار میں آتے اور تکبیر پکارتے بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیریں پڑھنے لگتے انہی دس دنوں میں عرفے کا دن ہے جس دن کے روزے کے نسبت رسول اللہ کا فرمان ہے کہ گزشتہ اور آئندہ دو سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں یعنی دلحجہ کی نوی تاریخ کا عرفے کے دن کا روزہ انہی دس دنوں میں قربانی کا دن یعنی بقرعید کا دن ہے جس کا نام اسلام میں حج اکبر کا دن ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سب دنوں سے افضل ہے الغرض سارے سال میں ایسی فضیلت کے دن اور نہیں جیسے کہ حدیث میں ہے یہ دس دن رمضان المبارک کے آخری دس دنوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ جو رمضان کے اس آخری دہے میں ہوتا ہے وہ سب ان دنوں یعنی ذوالحجہ کے دس دنوں میں بھی ہوتا ہے مزید برآں ذوالحجہ میں فریضہ حج کی ادائیگی بھی ہوتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دس دن افضل ہیں کیونکہ ان میں للت القدر ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تیسرا قول درمیانہ ہے کہ دن تو یہ افضل اور راتیں المبارک کے آخری دس دنوں کی افضل ہیں اس قول کے مان لینے سے مختلف دلائل میں جمع ہو جاتی ہے واللہ عالم ایام معلومات کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے اور ایک روایت سے امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ بقرعید اور اس کے بعد کے دو دن اور ایام معدودات سے بقرعید اور اس کے بعد کے تین دن اس کی اسناد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے سدی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اس کی اور اس سے پہلے کے قول کی تائید فرمان باری علامہ میں من بہیمت الانعام سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی کے وقت اللہ کا نام لینا ہے چوتھا قول یہ ہے کہ یہ عرفے کا دن بقر عید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن ہے اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مراد یوم عرفہ یوم نہر اور ایام تشریق ہیں بہیمت الانعام سے مراد اونٹ گائے اور بکری ہیں جیسے سور انعام کی آیت نمبر 143 میں ہے ثمانیت ازواج جس کی تفصیل وہاں موجود ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اسے یعنی اپنی قربانی کو خود کھاؤ اور محتاجوں کو کھلاؤ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے لیکن یہ قول غریب ہے اکثر بزرگوں کا مذہب ہے کہ یہ رخصت ہے یا استحباب ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کھا لے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس کے برخلاف مسلمانوں کو اس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی اب جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے مجاہد اور عطا رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں کا یہ حکم سر باعدہ آیت نمبر دو وعیدہ حلل تم فستادو کی طرح ہے یعنی جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کھیلو اور سور جمعہ کی آیت نمبر دس میں فرمان ہے الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں حکم ہے شکار کرنے کا اور زمین میں روزی تلاش کرنے کے لیے پھیل جانے کا لیکن یہ حکم وجوبی اور فرضی نہیں اسی طرح اپنی قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم بھی ضروری اور واجب نہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے دو حصے کر دیے جائیں ایک حصہ خود قربانی کرنے والے کا دوسرا حصہ فقیر فقرا کا بعض کہتے ہیں تین حصے کرنے چاہیے تہائی اپنا تہائی ہدیہ دینے کے لیے اور تہائی صدقہ کرنے کے لیے پہلے قول والے اوپر کی آیت کی سند لاتے ہیں اور دوسرا قول والے سورہ حج کی آیت نمبر چھتیس و اطعیم القانع والمعتر کو دلیل پیش کرتے ہیں اس کا پورا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الب الفقیر سے مراد وہ بے بس انسان ہے جو حاجت ہونے پر بھی سوال سے بچتا ہو مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دستے سوال دراز نہ کرتا ہو بیمار ہو کم بینائی والا ہو پھر وہ احرام کھول ڈالیں سر منڈوا لیں کپڑے پہن لیں ناخن کٹوا ڈالیں وغیرہ احکام حج پورے کر لیں نظریں پوری کر لیں حج کی قربانی کی اور جو ہوں پس جو شخص حج کے لیے نکلا اس کے ذمے طواف بیت اللہ طواف صفا مروہ عرفات کے میدان میں جانا مزدلفے کی حاضری شیطانوں کو کنکر مارنا وغیرہ سب کچھ لازم ہے ان تمام احکام کو پورا کریں اور صحیح طور پر بجا لائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں جو یوم النحر کو واجب ہے یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج کا آخری کام طواف ہے رسول اللہ نے بھی کیا جب رسول اللہ دس ذوالحجہ کو مینا کی طرف واپس آئے تو سب سے پہلے شیطانوں کو کنکریاں ماری ساتھ ساتھ پھر قربانی کی پھر سر منڈوایا پھر لوٹ کر بیت اللہ آ کر طواف بیت اللہ کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ لوگوں کو حکم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام تواف بیت اللہ ہو ہاں البتہ حائزہ عورتوں کو تخفیف کر دی گئی ہے بیت العطیق کے لفظ سے استدلال کر کے فرمایا گیا کہ طواف کرنے والے کو حتیم بھی اپنے طواف کے اندر لے لینا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی اصل بیت اللہ میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنا میں داخل تھا گو قریش نے نیا بناتے وقت اسے باہر چھوڑ دیا لیکن اس کی وجہ بھی خرچ کی کمی تھی نہ کہ اور کچھ پہلے اسی طرح کی عمارت تھی کہ یہ اندر تھا اسی لیے اسے پرانا گھر کہا گیا ہے یہی سب سے پہلا خانہ ہے